بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چون بات ہی ختم ہو چکی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آج ایک عجیب بات سنیں جو مسلمان کنجوس ہیں بخیل ہیں ان کے بڑے مزے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کریں تو ان کو زیادہ اجر ملتا ہے سخی لوگوں کے خرچ کرنے سے بہت زیادہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسوں کے خرچ کرنے کو افضل صدقہ قرار دیا ہے یعنی سب سے افضل صدقہ کنجوس کے مزے کنجوسی بہت بری چیز ہے ہم سب کو روز اور بار بار اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن مگر یہ بیماری اکثر لوگوں کو لگ جاتی ہے کیوں لگتی ہے اس کی بڑی تفصیل ہے بہت سی وجوہات ہیں مثلاً بخیل مالداروں کی صحبت میں بیٹھنا بیت الخلاء بغیر دعا پڑھے ننگے سر جانا بھی اس کی وجوہات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے بڑا خطرناک مرض ہے انسان کو نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے نہ کھانے دیتا ہے نہ خوش ہونے دیتا ہے ہر وقت پیسے کی فکر ہر وقت پیسے کی گنتی ہر خرچے پر دل پریشان نہ کوئی سکون نہ کوئی اطمینان اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن لیکن اگر بخیل آدمی ہمت کرے اور اپنے دل پر آری چلا کر نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرے تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے اور اس کا صدقہ افضل الصدقہ ہے وجہ بالکل واضح ہے کسی سخی مسلمان نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی کہ مال خرچ کرو وہ اٹھا اور اس نے اپنی پوری جیب الٹ دی مگر جب کنجوس نے وہی آیت سنی تو اب کشمکش میں پڑ گیا ایمان نے ابھارا کہ مال خرچ کرو مگر دل رونے لگا کہ مال خرچ کیا تو کم ہو جائے گا اب اس کے دل اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہے بیچارہ بے چینی میں مبتلا ہے قبر آخرت یاد آتی ہے تو سوچتا ہے چلو خرچ کر دوں مگر پھر پیسے تو کم ہو جائیں گے دل پر چھری چلی پھر خود کو سنبھالا کہ یار ہمت کرو اللہ تعالیٰ اور دے گا مگر دل غصے ہو گیا کہ پہلے کچھ مال بنا لو تو پھر حاتم تائی بن جانا روز کا روز خرچ کرو گے تو محتاج ہی رہو گے اللہ تعالیٰ کو تمہارے خرچے کی کیا حاجت ہے مگر پھر ایمان نے بلایا کہ مال چھوڑ کر مر جاؤ گے کیا فائدہ ہوگا خرچ کر دو وہ تیار ہوا تو دل پر شیطان نے نیا وار کر دیا کہ بچے بڑے ہونے والے ہیں ان کی شادیاں کیسے کرو گے بس اسی پریشانی میں وہ بیت الخلاء جا بیٹھا وہاں سوچوں میں غرق کبھی لوٹے میں پانی بھرتا ہے تو کبھی بھول جاتا ہے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں بیت الخلاء کنجوسوں کی مالی منصوبہ بندیوں کا دفتر اور شاعروں کی قافیہ بندی کا میدان ہے لگتا ہے آج کل کی اکثر شاعری خصوصاً مزاحیہ شاعری بیت الخلاء ہی میں تیار ہو رہی ہے بات دور نہ نکل جائے خلاصہ یہ کہ کنجوس آدمی کے لیے مال خرچ کرنا اپنے جسم سے گوشت کاٹ کر دینے کی طرح مشکل ہوتا ہے مگر وہ ایمان کی آواز پر سر جھکاتا ہے اور نفس کی سخت مزاحمت کے باوجود اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ اجر ملتا ہے جس طرح کے بزدل آدمی کو جہاد کا اجر بہادر آدمی سے زیادہ ملتا ہے کیونکہ اسے جہاد میں بہت زیادہ خوف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کنجوسی یا بزدلی کوئی اچھی چیز ہے نہیں ہرگز نہیں یہ دونوں بہت خطرناک اور بہت دار بیماریاں ہیں جن چیزوں سے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو وہ چیزیں کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتیں مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے بخل کنجوسی یا بزدلی کی بیماری لگ چکی ہے تو اب وہ شیطان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے اور نہ ہی دنیا داروں کی طرح اپنی کنجوسی کو اپنی سمجھداری قرار دے کنجوس کبھی سمجھدار نہیں ہوتا ہاں ہر کنجوسی خود کو بدقسمتی ہر کنجوس خود کو بدقسمتی سے سمجھدار قرار دیتا ہے حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ بخل کی موزی بیماری سے نجات آتا فرما اور ساتھ ساتھ وہ خود پر جبر کر کے نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا رہے اسے اس خرچ کرنے پر سخی افراد سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جب کہ تو تندرست ہو اور خرچ کرتے ہوئے نفس کنجوس بن رہا ہو تجھے تنگ دستی کا ڈر ہو اور مالداری کی امید لگائے بیٹھا ہو اور صدقہ کرنے میں تو اتنی دیر نہ لگائے کہ جب روح حلق کو پہنچنے لگے تو تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا اب تیرے دینے اور اعلان کرنے سے کیا ہوگا اب تو فلاں کا ہو ہی چکا الحمدللہ قربانی کا مبارک موقع آ رہا ہے عشرۂ الحجہ بھی آ رہا ہے یہ مال کو خرچ کرنے اور قیمتی بنانے کے بہترین مواقع ہیں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بخل اور کنجوسی کے مہلک مرض سے بچائے جو مسلمان اس مرض کا شکار ہوں اور مالدار بننے کی خواہش میں مال جمع کر رہے ہوں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں خوب کھلے دل سے مال خرچ کریں واجب قربانی میں بھی اور نفلی قربانی میں بھی اور عشرۂ ذالحجہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ مال جہاد فی صبیر اللہ مساجد اللہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے اچھے مصارف میں خرچ کریں ان کو اس خرچ کا بہت زیادہ اجر ملے گا یہ مال ان کے لیے محفوظ ہو جائے گا یہ مال ان کو اس دن کام آئے گا جب انسان بہت مجبور اور محتاج ہوگا اور سامنے بڑے بڑے عذاب ہوں گے اور کیا بعید ہے کہ ان مبارک خرچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں کنجوسی اور بخل سے ہی نجات عطا فرما دیں پھر تو ان کے مزے ہی مزے ہو جائیں گے دل پر نظر رکھیں ہم سب اپنے دل پر نظر رکھیں دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے خرچ کرو اور کمی کا اندیشہ نہ کرو جب بھی دل میں ایسے ارادے آئیں تو انسان سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ میرے دل پر اترا ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ایسے مواقع پر انسان کو دو کام کرنے چاہیے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اس قابل سمجھا کہ اس پر توجہ فرمائی رحمت فرمائی اور اپنا فرشتہ اس پر اتارا اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ جتنے مال خرچ کرنے کا ارادہ دل میں آیا ہو وہ فوراً وہ فوراً مال خرچ کر دے اس میں نہ تاخیر کرے اور نہ کچھ کمی کرے جس نے یہ دونوں کام کر لیے اس کے دل پر یہ نعمت بار بار اترتی رہے گی اس کا مال اسی طرح قیمتی بنتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور زیادہ بڑھاتے جائیں گے اسے نہ دنیا میں کوئی کمی آئے گی اور نہ آخرت میں پچھتاوا ہوگا انشاءاللہ لیکن اگر ایسے ارادوں کے فوراً بعد دل میں بخل اور تنگی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں اور یہ ڈر پیدا ہونے لگے کہ خرچ کرنے سے تو میرا مال کم ہو جائے گا میں محتاج ہو جاؤں گا میرے بچے لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل پر شیطان اتر آیا ہے اور دل میں خوف اور بے یقینی ڈال رہا ہے ایسے وقت میں اسے چاہیے کہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اپنے اس وسوسے کو زیادہ نہ بڑھنے دے اور نہ ہی اسے اپنا عمل بنائے اب ہم واجب یا نفل قربانی کا ارادہ کریں تو پھر اپنے دل پر نظر رکھیں کہ کب فرشتہ تشریف لاتا ہے تاکہ ہم شکر کریں اور اس ارادے کو اپنا عمل بنائیں اور کب شیطان آتا ہے تاکہ ہم اس کے شر سے پناہ مانگیں اور اس کی بات پر عمل نہ کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے دل پر شیطان کی پہنچ بھی ہوتی ہے اور فرشتے کا نزول بھی ہوتا ہے شیطان تنگ دستی کمی وغیرہ سے ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور فرشتہ خیر کے واقع ہونے کی امیدیں دلاتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے بس تم میں سے جو شخص بھی اسے یعنی اچھی حالت کو محسوس کرے تو جان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہٰذا اللہ کی حمد کرے اور جو شخص دوسری بات محسوس کرے وہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے یہ بات بیان فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت الشیطان یعیدکم الفقر امرکم بالفحشہ تلاوت فرمائی بات ہی ختم ہو گئی دنیا جب سے بنی اور جب تک رہے گی اس دنیا میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی نہ کوئی گزرا اور نہ کوئی آئے گا دنیا جب سے بنی اور جب تک رہے گی اس میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقل مند دانش مند نہ کوئی گزرا نہ کوئی آئے گا حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں اور محتاجوں پر مال خرچ کرنے کے جو فضائل اور فوائد بتائے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے نہیں بتائے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے تعلیم کی جو اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں تھی وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی اس لیے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور کی قیمت کسی رفاہی تعلیمی یا ہنگامی خدمت میں لگانا بہتر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی ترغیب دیتے اور خود اسے اپنے عمل میں لاتے مگر حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام میں ہر سال نہایت پابندی سے قربانی فرمائی نہایت شان سے قربانی فرمائی اور اپنی امت کو قربانی کی تلقین فرمائی اور اپنی امت کے غریب افراد کی طرف سے خود بھی قربانی فرمائی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان اعلان مبارک فرما دیا کہ دس ذوالحجہ یعنی عید کے دن کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو بس بات ہی ختم ہو گئی دانش مندی اور عقل مندی بھی اسی پر مکمل ہو گئی اور امت کو واضح راستہ مل گیا کہ عید کے دن سب سے محبوب سب سے ضروری سب سے مفید سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم عمل قربانی ہے مسلمانوں کے وہ دانشور جو قربانی کے عمل پر اپنی دانش کی چھری چلاتے رہتے ہیں ان بد نصیبوں سے اتنی گزارش ہے کہ بات ختم ہو چکی ہے اب فضول باتیں کر کے کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو قربانی کرو قربانی